یہ کسی شخص نے سوال کیا کسی سنی شخص کو دوسرے بدعقیدہ لوگوں سے تشبیہ دینا جائز ہے یا نہیں بالکل ناجائز ہے کسی بھی سنی آدمی کو کسی گمراہ اور بے دین طبقے سے یا اس کے کسی ایسے معروف فرض سے کہ جس میں یہ پتا چل جائے کہ وہ بے بد مذہب ہے اس سے کسی بھی سنی مسلمان کو تشبیہ دینا جائز نہیں ہے